ابو مسلمہ سعید بن یزید کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے یا الحمد رب العالمین انہوں نے جواب دیا تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو مجھے یاد نہیں یا تجھ سے پہلے اس کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا حدیث نمبر پندرہ سو انسٹھ مسند احمد